عبد الرحمن بن مہدی نے شعبہ سے حدیث سنائی انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن جبیر سے روایت کی کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے اور مومن کی نشانی انصار سے محبت کرنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو پینتیس